حفظ نے عاصم احول سے انہوں نے مورق سے اور انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے ترک کیا تو روزہ ترک کرنے والے قبر بستہ ہو گئے اور انہوں نے کام کیا جبکہ روزہ رکھنے والے کمزور پڑ گئے بعض کام نہ کر سکے تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا آج افطار کرنے والے اجر و ثواب لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیئیس